نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جسے اپنے نامہ امان میں زیادہ استغفار ملا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین